وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين اور لوگو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے قبل کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ میرے رب تو نے کچھ مدت کے لیے میری موت ٹال کیوں نہیں دی تاکہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا